السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 390 390 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا یعنی اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالی نے اس شخص کے بارے میں کہا تو جنت میں داخل ہو جا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے نرمی کرنے کی مہلت دینے کی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے آپ کو مقام دیا ہے تو سختی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں خاص طور سے میں ان ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں جو ساسے ہیں جو ساس بن گئی بہت دیندار ہوتی ہے ساس ساس جو ہے بہت کئی عورتیں ایسی ہیں آ آئیں کہ صاحب ان کی تحجد کبھی نہیں چھٹتی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور ماشاء اللہ ہر وقت ان کے پاس مومن کا ہتھیار کتاب اور ہر وقت جو ہے دینی کی دین کی باتیں لیکن جب ساس بن جاتی ہے تو ان کے اندر سے پورا کے پورا اندر کا پتہ نہیں لاوا ایسا پھوٹتا ہے کہ وہ بہو پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہیں بہو آئی ابھی تیسرے دن آئی دو دن ہوئے ہیں گھر میں تین دن ہوئے ہیں اور بس سختیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں کبھی اس لیے نرمی کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے یہ مضمون ساس کا اور بہو کا تو اچانک میرے ذہن میں آ گیا لیکن یہ لمبا مضمون ہے یہ لمبی کہانی ہے اس کے لیے جو تاجر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ لے کر چلیں اور اسی طریقے سے جو بہو ہیں وہ ساسوں کو اپنی ماں سمجھ کر زندگی گزاریں جو ساسیں ہیں وہ اپنی بہو کو جو ہے ڈھنگ کے ساتھ کہ میری بیٹی آئی ہے میرے گھر میں اس طریقے سے لے کر چلیں آپ ہاں، پہلے ہی دن شبی زفاف کے اندر میاں جو ہے وہ گھونگڑ کھولے گا بات کرے گا تو سب سے پہلے ایک ہی بات کرے گا دیکھ میری ماں کی خدمت کرنی ہے دیکھ میرے دیکھ میرے باپ کی خدمت کرنی ہے دیکھ میرے میرے بھائیوں کو بھی کھانا پکا کے دینا پڑے گا دیکھ یہ تیری ماں کی خدمت تو تیرے ذمے ہے تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے میرے چاند تیرے باپ کی خدمت تو تیرے ذمے ہے یہ تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے اور تیرے بھائی کو کھانا پکانا یہ تو تیرے ذمے ساری چیزیں ہیں تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے اس لیے یہ مضمون بڑے لمبے ہیں میں انشاءاللہ کسی اور وقت عرض کروں گا گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہو ساسیں یہ بھی محبت کے ساتھ رہیں اور بہویں یہ بھی محبت کے ساتھ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہ انی اسلو کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ پڑھیے اللہ انی کا عفقند واسیہ و شفا امن کل دا ابھی اس کا امیج مت بنانا اس لیے کہ حدیث مجھے یہ حدیث میں تو ہے لیکن حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے جب میں حوالہ دوں گا اس وقت امیجز بنا دینا اللہ تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ساس بہو کا ساس بہو کا مضمون بھی مجھے پانچ چھ دن نہیں پندرہ دن بیان کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پندرہ دن ساس بہو کے اوپر کہ ساسیں کیا کرتی ہیں بہویں کیا کرتی ہیں یہ پندرہ دن لیکن جب اپنا ذہن میرا ذہن جب بنا ہوگا تو یہ اس وقت بیان کروں گا لیکن یاد دلاتے رہنا مجھے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ کہنا بھول گیا ساس بہو کا مضمون مجھے انشاءاللہ اللہ پندرہ دن بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے آمین